غزوہ ہند کی جنگ ہے چڑ چکی دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو غزوہ ہند کی جنگ ہے چڑ چکی دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو حق سنو حق کہو حق کے رہبر بنو حق سنو حق کہو حق کے رہبر بنو حق کے شانہ بشانہ چلو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو غزوہ ہند کی جب ہے چڑ چکی دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو مالو زر جسم و جاگر کرو وقت تم آخرت میں نہ پاؤ گے پھر کوئی غم مالو زر جسم و جاگر کرو وقف تم آخرت میں نہ پاؤ گے پھر کوئی غم اس سے پہلے کے موتا جلدی کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو غزوہ ہند کی جنگ ہے چڑ چکی دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو حق و باطل کی جنگ آج ہے ہر جگہ کس کی صف میں ہے ہم آؤ سوچے ذرا حق و باطل کی جنگ آج ہے ہر جگہ کس کی صف میں ہے ہم آؤ سوچے ذرا آج بھی وقت ہے چھوڑو شیطان کو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو غزوہ ہند کی جنگ ہے چڑ چکی دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو دیر کس بات کی آؤ ہجرت کرو